نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ضمن میں ہم نے سیدہ خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے بارے میں کچھ باتیں اپنے کم علم کے مطابق عرض کی تھیں اور آج کے درس میں تقریباً دو امبہات المؤمنین کے بارے میں بات ہوگی ایک تو آپ کی بیوی بی صاحبہ ہیں بیوی بی زینب اور بی بی زینب کے نام سے دو بیویاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بی بی زینب جو ہیں یہ بنت خزیم ہیں خزیمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا اور ان کے پہلے شوہر جو ہیں وہ طفیل ابن الحارث یہی وہ بیوی ہیں ماشاء اللہ کے کثرت جود و سخا سے ان کا لقب ہو گیا تھا امب المساکی یعنی آپ کی طبیعت میں الحمدللہ اتنی سخاوت تھی اتنی سخاوت تھی کہ کچھ بھی ہو کوئی ان کے دروازے سے خالی نہیں جاتا اسی طرح جیسے حضرت جعفر جو ہیں حضرت علی کے بھائی ہیں جعفر ابن ابھی طالب ہیں ان کی بھی کنیت مشہور ہو گئی تھی ابو کی کیونکہ ان میں بھی بے انتہا رہا اور کیسے نہ ہو آل رسول ہیں اہل بیت رسول ہیں اقارب رسول ہیں اسی طرح سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ بھی یعنی سخاوت میں ضرب المسل اسی طرح بزرگوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین سفر فرما رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ عرب کا سفر جو ہے ایک سہرائی سفر ہوتا ہے آج کل تو دنیا نے بہت ترقی کر لی ورنہ تو یہ تھا کہ بھائی آپ یہاں سے سفر کریں مدینہ منورہ تک کوئی آبادی نہیں ریاض تک دمام تک احسا تک جہاں تک جائیں کوئی آبادی کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا یعنی لوگ جو ہیں ٹرکوں کے اور بسوں کے نیچے جو سایہ ہوتا ہے نا اسی کو سایہ سمجھ کے آرام کرتے تھے اور سڑکیں کا سڑکیں اتنی خراب تھی کہ جو بڑے بڑے ٹرک لاؤڈ ہوتے تھے نا ابھی چینی لے جانی ہے سیمنٹ لے جانی ہے کسی ایک ملک سے شہر سے دوسرے شہر پر اس پر بیٹھنا جو ہے وہ ترجیح دی جاتی تھی کہ بھی کوئی گاڑی جا رہی ہو بھری ہوئی مدینہ شریف کے لیے تو اس نے کرایہ طے کر لیا اور سامان کے اوپر بیٹھ گئے تاکہ اس کو جب کم لگے ورنہ تو بہت بڑا امتحان ہوتا تو سیدنا حسن حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین جب سفر کے لیے نکلے اتفاق کی بات یہ ہے کہ راستے میں بارش شروع ہو تو اب بارش سے بچنے کا کوئی حل نہیں تھا دور سے آپ کو خیمے کچھ نظر آئے کیونکہ پرانے دور میں آراب جو تھے بدو جو تھے وہ خیمے لگا کے زندگی گزارتے تھے اپنے مال مویشی لے آئے جہاں تھوڑا سا پانی شانی دیکھا وہاں خیمے لگا کے زندگی گزاری پھر وہاں سے ختم ہوا تو خیمہ اٹھایا اور گھر اٹھایا اور مال اٹھایا اور چلے گئے تو ایک خیمہ نظر آیا تو حضرت اس خیمے پہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک بڑیا بیٹھی تھی اس نے کہا کہ میرے خامند ابھی آ جائیں گے تو اہل وسال آئے بالکل مہمان ہیں آپ کو اور عرب لوگ جو ہیں ان کی سخاوت بھی یعنی ضرب المسل ہے دنیا میں یہ ہمیں اس لیے چیزیں نظر نہیں آتی ہیں کہ ہم شہروں میں ہیں اور شہروں میں لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مختلف دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ عرب بن گئے کوئی بیس سال میں بن گیا وہ پچاس سال میں بن گیا اصل عرب جو ہیں وہ تو دور ہیں تو اس کا خامن بھی آ گیا اس نے کہا کہ آلن سالن میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے گھر میں آج اتنے اچھے مہمان ہیں تو اس نے ٹھہرایا اللہ کی شان یہ ہے کہ بارش جو ہے وہ تھمنے میں نہ آئے تھوڑا سا وقفہ ہوا اس نے جناب دمبا ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد بنایا اور پکایا اور کھلایا بارش دوسرے دن پھر شروع ہو گئی نے تیاری کی کہ صبح چلے جائیں گے بارش گئی اس نے ایک اور دمبا ذبح کر دیا وہ کھلایا وہ دن گزر گیا تیسرے دن نے تیاری کی جب بالکل تیار ہو کے اٹھے اور ارادہ کیا تو بارش پھر شروع ہوئی تو تین دن حضرت حسن اور حسین اور آپ کے ساتھ دو خادم تھے چار آدمیوں نے وہاں خیموں میں گزارا ان کے ساتھ بھی اپنے خیمے تھے ان نے بھی لگا لیے اور تیسرے دن کے بعد جب بارش ختم ہوئی اس نے تیسرے دن بھی بازی پہ کیا تو چوتھے دن جب آپ چلنے لگے تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں ساتھ اس نے کہا کہ حضرت تقریباً بیس ہزار درہم ہمارے ساتھ ہیں پر میں دس ہزار درہم ہم اس کو دے دوں اس عرب کو اس بدو کو دس ہزار درہم ہم دے دو اور یہ بھی بتا دو کہ کبھی مدینہ آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے اکرم سنا تو جب مدینہ منورہ کا کبھی گزر ہو تو ہمیں نہ بھولنا تو خادم نے کہا اس نے کہا حضرت ابھی تو ہم نے سفر پہ جانا ہے یہ تو پہلا پڑاؤ ہو گیا قدرت کی طرف سے اور آپ نے بیس ہزار میں سے دس ہزار کا حکم دے دیا کہ اس کو دینے اس نے ہمیں تین دمبے دیبے کر کے کھلائے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں تو سو روپے کا بھی دمبا نہیں ہوگا تو اتنے پیسے تو ہم نے اس کو دے دیے تو آگے کیسے جائیں گے حضرت حسین نے فرمایا اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو وہ بدو ہم سے زیادہ سخی ہے انہو اجود منا وہ ہم سے زیادہ سخت نے کہا کیسے آپ سے زیادہ سخت ہم دس ہزار سے ہم دے رہے ہیں اس نے تین دمبے کو نے کہا خدا کے بندے اس کی تو جائیداد ہی تین دمبے تھی دیکھا نہیں اس کے بعد وہی تین دمبے تھے جو چرا کے لے آیا تھا چوتھا تو اس کے بعد دمبا تھا نہیں اس نے تو گویا اپنے گھر کا سارا ہم پہ قربان کر دیا ہم نے تو جو پیسے سفر میں وہ بھی آدھے بچا لیے ہیں سخی تو وہ ہے ہم سخی چھوڑے تو اس طرح کی سخاوتیں جو ہیں عرب میں ایک ضرب المسل اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم سرکار دو عالم بھی رمضان شریف کے اندر ایسی سخاوت ہوتی تھی کر رہی ہل مرسل جیسے باتیں سبھا چل رہی ہوئی مانا یہ ہے کہ جب ہوا چلے گی سب کو لگے گی نا وہ تو یہ نہیں پوچھتی نا کہ تم نیک ہو تم نوازی ہو تم نوازی نہیں ہو تم مسلمان ہو تم کافر ہو تم عابد ہو زاہد ہو گناہ گار ہو فاسق و فاجر سب کو لگے تو حضور کی سخاوت کا بھی یہ عالم تھا کہ جو آیا سب مستفید ہو رہے ہیں تو آپ نے سنا کہ آپ کی سخاوت ایسے نہیں کر رہی ہل برسل جیسے آواز چل رہی تو بی بی زینب جو ہیں ان کا لقب ام المساکین ہو گیا تھا آپ کی کثرت سخاوت کی وجہ سے اور یہ بھی وہی بیوی ہیں جو حدیث مبارک میں ایک واقعے کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر کیونکہ آپ نے جن لوگوں نے سمجھنا تھا وہ تو اسی وقت سمجھ گئے تھے حجت الوزا پہ سمجھ گئے تھے کہ الیوم اکمل تو رقم دین اکم اتمم تو علیکم نعمتی و رضیت رقم الاسلام دین آؤ وہ سمجھ گئے کہ حضور کی وفات قریب آ گئی جب یہ سورت اتری ادا جا نسر اللہ تنا افواج صحابہ سمجھ گئے حضرت ابو بکر سمجھ گئے حضرت ابن عباس سمجھ گئے کہ بھائی جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے نعمت پوری ہو گئی ہے تو حضور کا کام مکمل ہو گیا جب کام مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب حضور کے جانے کے دن جو ہے وہ قریب آ گئے تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وصحب وسلم نے جب یہ باتیں سنی ہیں تو صحابہ میں گھر میں امہات المؤمنین میں یہ باتیں تو پہنچنی شروع ہو گئی تو اب ان کی طبیعتوں میں فراق کے رسول کا اثر آنے لگا تو حضور نے ایک دن فرمایا کہ اسرا کن نبی کن اتول کن حضور نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہ اسرا کن لہو کن اتول کن یدن کہ تم میں سے وہ بیوی میرے پاس جلد آنے والی ہے جس کا ہاتھ لمبا ہو ایک کلمہ حضور نے فرما دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور جو بھی فرماتے تھے اللہ کے حکم سے اللہ کے خبر دینے سے فرماتے تو امہات المومنین حضور کی ازواج متحرات فرماتی ہیں کہ جب حضور کی وفات ہو گئی تو اب ہم نے کہا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب بیوی ہوگی جلدی فوت ہوگی تاکہ اس کا لقا جو ہے حضور سے جلدی ہو تو فرماتی ہیں کہ ہم نے باقاعدہ ہاتھ پیمائش کہ ہر بیوی بی کا ہاتھ پیمائش کرو ہم چھوٹی سی لکڑیاں توڑ کے لے آئے اور ہاتھ پیمائش کریں طول بھی دیکھ رہے ہیں اور عرض بھی دیکھ رہے ہیں تو کہا کہ ہاتھ تو سب سے لمبا تھا بی بی سودا کا بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ لمبے تھے تو ہم نے کہا کہ بی بی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تم ہی خوش نصیب ہو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اسرا کن نبی لہو کن اتول اکن کہ سب سے پہلے میرے پاس وہ آئیں گے جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے تو ہاتھ تو آپ کے لمبے آپ خوش نصیب ہیں لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت ہمیں حیرت ہوئی کہ حضور کے بعد جلدی وفات جو ہے وہ بی بی زینب کی ہو گئی بعض علماء نے یہ واقعہ انہی بیوی سے منسوب کیا ہے لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں بیوی زینب تو حضور کی حیات میں فوت ہو گئی لہذا ان سے یہ واقعہ کیسے منسوب کیا جاتا ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری بھی یہ بھی زینب بنت خزائم جو ہیں خزائمہ جو ہیں یہ نہیں کیونکہ ان کا تو اتفاق ہی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بس ان کو حضور کی ازواج اور بہات المؤمنین میں شامل کرنا تھا کہ آپ کے پہلے شوہر جو تھے وہ طفیل ابن الحارث تھے اور سفید ابن الحارث جو تھے وہ غزبہ میں شہید ہو گئے اور بی بی صحابہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی اور اللہ کی شان یہ تھا کہ بی بی عین جوانی میں بیوہ ہوئی یعنی بالکل آپ کی یعنی آپ کی وفات جو ہے وہ تیس سال کی عمر میں تو فوت ہو گئی تو بی بی زینب کی عمر مبارک جو ہے بالکل عین ان فوان شباب تھا اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی وہ اطول و کن یدن سے مراد یہ تھا ہاتھ لمبا بنا جو سخی ہو ہاتھ لمبے سے مراد یہ نہیں تھا کہ حقیقت ہاتھ پیمائش کیے جائیں بلکہ ہاتھ لمبے سے مراد یہ تھا کہ ان کا ہاتھ جو ہے کھلا ہو اللہ کے راستے میں دینے میں خیرات میں سخاوت میں کہ ہر وقت بس خیر ہی خیر ہے خیرات ہی خیرات ہے سخاوت ہی سخاوت ہے اور جود ہی جود ہے تو بھی, بھی ان لوگوں نے ان سے لیکن ان سے واقعہ منسوب نہیں ہے کیونکہ یہ بی بی صاحبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف آٹھ مہینے رہی اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں صرف دو مہینے رہی لیکن زیادہ روایات یہی ہیں راج روایات یہی ہیں کہ بی بی صاحبہ آٹھ مہینے رہی آٹھ مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی اس کے بعد وفات ہو گئی حضور نے خود جنازہ پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت البقی میں دفن کیا تو ان کی زندگی کے ایام اتنے مختصر ہیں کہ وہ حد سین میں زیادہ بحث نہیں فرمائی ہے کیونکہ ایک بیوی نے وفات ہوئی اس کے شوہر کی عدت گزری عدت کے بعد حضور سے شادی ہوئی اور حضور کے گھر میں اگر دو ماہ ہی گزرے ہوں تو کتنے واقعات پیش آتے ان کے بعد پھر جو مقام ہے جو نکاح ہوا ہے وہ ہے بی بی ام سلمہ ام سلمہ جو ہے یہ کنیت ہے آپ کا نام جو ہے ہند بنت امیہ آپ کا نام ہند ہے ام سلمہ جو ہے یہ کنیت ہے اچھا کنیت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی اولاد ہو جو بڑی اولاد ہو اسی کے نام سے کنیت رکھی جاتی اور کبھی اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کسی دوسری بنا پر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا علی علی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا دیکھا تو آپ سوئے ہوئے ہیں اور چھوٹی سی مٹی پر سر رکھا ہوا ہے اور سر مبارک میں مٹی ہے اور نیند ہے بالکل جوانی کی نیند تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ نے اٹھایا بھی اور محبت سے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور مٹی بھی جھاڑی اور کہا کم یا ابھی تو راب کم یا ابھی تو راب مٹی کے باپ اٹھو تو حضرت ابھی حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور کی کنیت اتنی محبوب ہوئی حالانکہ آپ کی کنیت تھی ابل حسن کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں تو حضرت علی رضی اللہ ہمیشہ کنیت جو ہے بڑے بیٹے سے ہوتی ہے آدمی آپ کی کنیت اب الحاظ کا میں چھوڑ دی اب الحسن کنیت میں نے کہا جو کنیت حضور نے دی ہے اس سے میں بڑی اچھی کنیت کیا ہو سکتی تو کبھی کبھی ایسے اسباب کے ساتھ بھی آدمی کو کنیت کر دی جاتی اسی طرح کسی کا لقب جو ہے کسی سبب سے بھی آ جاتا ایک دن حضور پاک نے خوشی میں مزاح میں کیونکہ شریعت میں مزاح جائز ہے مذاق ناجائز ہے مذاق ہوتا ہے کسی کی توہین کرنا ایسی بات کرنا کہ دوسرے کی صبح کی ہو تحقیر ہو تنقید ہو اس کی شان کے خلاف بات ہو یا ویسی بات غلط ہو اور مزہ ہوتی ہے ایسی بات کرنا کہ بھی ہنسی ہو خوشی محسوس ہو لیکن اس کی کسی قسم کی تنقید اور توہین مخصوص نہ ہو تو اسلام میں مزاح کی اجازت ہے حضرت خود بھی مزاح فرماتے ہیں تو ایک دن ایک صحابی کو حضور نے مزہ مزہ میں فرما دی یاد الدنین اور دو کانوں والے ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں چار تو نہیں ہوتے نا لیکن ان کو یہی لگا پھر کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا انہوں نے کہا یہ حضور نے مجھے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں حضور نے بدلا الدنین اسی طرح جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور ایک دفعہ نماز میں بھول گئے تو آپ نے چار رکعتوں کے بجائے دو رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا جب سلام پھیرا تو ایک صحابی کھڑے ہو گیا اس نے کہا کو سلا اس تو اب ہے یار رسول اللہ نماز چھوٹی ہو گئی آپ بھول گئے آپ نے ماں کو صرف سلا تو ابا نصیحت ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا ہوں میں نے پوری نماز پڑھائی ہے صحابی کیا بھی کیا کیا کہ اس نے پھر کیا کو صرف سلا تو اب ہے یار رسول اللہ اور ماں کو صرف سلا تو ابا نصی تو اس بیچارے نے پھر دفعہ عرض کیا آپ کو نواز کی بات کی نا ورنہ کون اللہ کے نبی کے سامنے ایسی بات کہہ سکتی انہوں نے کہا آپ کو صرف صلاح تو ہم نصیب ہے یار رسول اللہ تو حضرت صحابہ کی طرف دیکھ بھر میں اسادہ کا قصل یہ تھا یہ دو ہاتھوں والے نے ٹھیک بات کی ہر آدمی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں کس آدمی کے دو ہاتھ نہیں ہوتے ہر آدمی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں لیکن اگر محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے محدثین کے پاس روایات میں آتا ہے حمید ان طویل ان کا قد لمبا جو تھا اسی سے معروف ہوگا تو ام سلمہ جو لکا کنیت ہے ان کی کنیت تو بڑی صحیح کنیت تھی کیونکہ ان کی چار اولاد ہیں تو پہلی پہلی اولاد جو ہے اس بیٹی کا نام تھا ایک بیٹی کا نام سلما تھا اور اسی طرح ایک بیٹی کا نام انہوں نے زینب رکھا تھا اور بیٹے جو تھے ایک کا نام عمر تھا اور ایک کا نام عبداللہ تو آپ کے دو بیٹے تھے اور دو بیٹیاں تو اس لیے ان کی کنیت جو تھی وہ ام سلما ہو گئی ورنہ ان کا نام جو ہے وہ ہند بن تھے اور ابو امیہ جو ہے یہ عرب کا سردار ہے یہ بنو مخزوم سے ہیں اور بنو مخزوم جو ہے قریش کا بدل ہے اور یہ بہت بڑے سردار ہیں اور ابھی امیہ جو ہیں یہ اتنے سخی تھے کہ جب کسی قافلے میں سفر کے لیے نکلتے قافلے شام کو جاتے تھے قافلے یمن کو جاتے تھے تو جس قافلے میں ابو امیہ ہوتے تھے تو ان کا اعلان تھا کہ جس قافلے میں میں جاؤں گا تو سارے قافلے کا خرچہ جو ہے کھانا پینا جو ہے وہ سارے سفر میں میرا میری ذمہ داری ہوگی تو سارے قافلے کے لیے کھانا بنا دوں تو حتیٰ کے وہاں کے اس دور کے لوگوں نے ان کا نام رکھا تھا زاد راکب کہ بھئی یہ سفر کرنے والوں کا تو ذریعہ ہے سفر کرنے والوں کا تو ذات ہے کھانے پینے کی ضرورت نہیں یہ جو ہمارے ساتھ ہے تو ذات اور راکب ان کا لقب ہو یہ بڑے قبیل ہے قریش کے بڑے خاندانی لوگوں میں تو بی بی سلمہ جو ہیں ہند بنتے ابو میا ان کی پہلی شادی جو ہوئی وہ عبداللہ ابن ابل اسود سے ہوئی وہ بھی خاندان ہے قریش جب اسلام لے آئے تو امتحان شروع ہو گیا یہ تو قدرتی بات ہے کہ جب آپ اللہ سے دوستی لگائیں گے تو پھر امتحان تو آئے ارسلامی آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنا پکا ایمان والا ہے اتنا زیادہ امتحان ہے اتنا زیادہ ابتلا میں ہے اتنا زیادہ مصائب میں ہے اور مصائب کی پٹھیوں میں ڈال کے ان کو قدرت شاید کندن بنانا چاہتی تو یہ لوگ تھے اب جب جناب آزمائش کی بٹھی شروع ہوئی تو سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والا عبداللہ ابن ہے اپنے ابل ہے اپنی بیوی کے ساتھ ان میں سلما کے ساتھ نہیں جیسا حبشہ چلے گئے اچھا حبشی میں پہنچنے کے بعد معلومات پہنچے پہلے تو خبریں آدمیوں کے آنے سے آتی تھیں اب روز تو آدمی حبشہ آتا نہیں تھا مہینوں کے بعد آتے تو ان کو خبر ملی کہ مکے والوں نے کچھ اسلام کی طرف میلان کر دیا اصل واقعہ کیا تھا اصل واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت و نجم پڑھی جب آپ نے سورت و نجم پڑھی ہے اور تلاوت کی ہے و نجم ازا ہوا ماد اللہ صاحب کم وبا ہوا قرآن پاک اور لسان نبوت تو ایسا سما باندھا کہ جب حضور نجم کی سجدے میں گئے نا جو مشرقین سن رہے تھے وہ بھی سجدے میں بعض لوگوں نے یہاں بڑی روایات لکھی ہیں کہ نہیں اصل بات یہ تھی کہ شیطان نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اندر اس نے جب صورت نجم آئی تو اس نے ایک آیت جو ہے یعنی کافروں کے دماغ میں ڈال دی کہ ان شفاعت ہن لترتجا تو یہ بالکل جھوٹھی روایات ہیں یہودیوں نے گھڑی ہیں یہ ابتدائی سے روایات بنانے میں بڑے معروف ہیں مشہور ہیں یہودی اصل بات یہ تھی کہ وہ قرآن کا اثر ایسا تھا یہ تو حضور کے زمانے کی تو بہت بڑی بات کی بات ہے نا یہ اپنا قاری عبد الباسط جس کا آپ نے نام سنا ہے معروف آدمی مصر کے رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے وہ ایک دفعہ آئے پاکستان دورے پر ان کو ہمارے دوست تھے اور بھائی تھے اب تو وہ بھی مرحوم ہو گیا سید عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ خطیب بادشاہی مسجد انہوں نے اہتمام کیا تھا اور سرکاری طور پہ بلایا گیا اور بڑا اعزاز ہوا قاری الباسد کو اللہ نے ایک مقام دیا تو سارے پاکستان میں ان کے کراط کی محفل کراط رکھی گئی اسلام مسلم اس شہر میں اس شہر میں اس شہر میں تو اب مجھے وہ بات یاد نہیں آ رہی کہ کون سا شہر تھا یا کون سا ضلع تھا وہاں جب گئے تو وہاں کے کمشنر جو تھے نا وہ کچھ مسلک کا شیعہ تھا لیکن تھا تھوڑا دین سے دور بعض ہوتے ہیں شیعہ ہوتے ہیں جب اپنے مسلک میں کٹر ہوتے ہیں بات یہ ہوتا ہے کہ نام کے شیعہ ہوتے ہیں نام کے سنی ہوتے ہیں ہوتے کچھ بھی نہیں صرف ایک نام ہوتا ہے ان کا ورنہ ان کو نہ پتا ہوتا ہے کہ سنی کیا بلا ہے نہ پتا ہوتا ہے شیعہ کیا تو وہ بھی کوئی اسی قسم کا آدمی تھا اس کو دعوت دی گئی کہ جی آج رات محفل کے رات ہے اور مصر سے کاری آئے ہوئے ہیں آپ مہربانی کریں تشریف لائیں اس نے بہانہ بنایا میں بڑا مصروف ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور سوچے یار یہ مولوی لوگ ہیں سارے داڑھی والے اکٹھے ہوں گے یہ ساری رات ہمارے سب نکال لیں گے ساری رات بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتے رہیں گے ان کو تو عادت ہے راتوں کو قرآن پڑھنے کی اور ان کو عادت ہوتی ہے فلموں میں اور گانوں میں اور حجروں اور مجروں میں جانے کی تو بڑا تفاوت ہوتا ہے مزاج ملتا نہیں خیر بڑی مشکل سے ہی وہ آ گئے اب آ گئے تو عہدہ بڑا تھا کمشنر تھا تو صاف بات ہے کہ اس کو بھی اسٹیج پہ بٹھایا گیا شیخ باسط نے جب قرآن پڑھا نہیں جی تو اس پہ ایسی وجد کی کیفیت تاری ہوئی وہ کرسی سے گر گیا بے ہوش ہو گیا اس کے بعد جناب کی رات بند ہوئی ان کو خدا کی قسم میں نے تو قرآن ہی آج سنا ہے ہم تو نہیں سمجھتے کہ اللہ کے قرآن میں اتنی تاثیر ہوتی ہے اس نے توبہ کی اپنے سارے غلط عقائد سے اور غلط اعمال سے وہی مسجد میں کھڑے کھڑے توبہ کرتے صرف قرآن سن رہا ہے سمجھ بھی نہیں رہا بے رہا اس کو عربی تھوڑی آتی تھی کہ وہ قرآن سمجھ لیتا لیکن قرآن کی تاثیر اور کچھ شیخ باسط کے کان میں ڈالی گئی بات کہ یہ بندہ جو ہے تمہاری محفل میں آنے سے انکاری تھا کچھ رات کو گھڑی تھی کوئی وقت تھا کوئی شوق تھا کوئی ذوق تھا تو ذریعے سارے بن گئے اور اللہ نے ایسا قرآن کی تاثیر دکھائی کہ وہ وہی کرسی سے بیٹھے بیٹھے گئے تو اس لیے اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور جو پڑھ رہے تھے نا تو کابت اللہ ہو اور صبح کا سما ہو اور باد صبا چل رہی ہو اور پھر پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور زبان نبت و رسالت ہو سرکار دو عالم رحمت دو عالم تو مشرقین بھی سن رہے تھے اور حضور پاک نے جب قرآن پڑھا نا جی تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب سجدے کی آیت آئی حضور سجدے میں گیا سارے مشرقین سجے ہوئے یہ بات پہنچ گئی حبشے میں کہ قریش مسلمان ہو گئے حضور کے ساتھ ہم نے دیکھا نا بات رہے تھے بات چل نکلی جو لوگ طواف پہ آئے ہوئے تھے قصہ تھا اصل تو بات ہوتی ہے نا کہ جیسے وہ ہمارے ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ اس وقت ہندوستان تھا پاکستان نہیں بنا تھا کوئی حاجی حج کر کے گئے تو کسی نے پوچھا کہ جی حال حوال سنا ہے اس نے کہا یار کیا حال حوال سنا ہے حج تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن مکے کے لوگ جو ہے نا وہ تو بالکل وہ تو کوئی اللہ جانو پتہ نہیں کون سا دین ہے ان کا بس ہم نے تو حج پہ جانا تھا مکے کے بغیر حج نہیں ہوتا کعبے کے بغیر حج نہیں ہوتا تو ہم کہاں جاتے مجبور ہے نا ہمیں جانا پڑا لیکن وہاں تو حالات عجیب ہیں تو ان نے کہا کیا ہو گیا مکے والوں کا انہوں نے کہا کیا ہو گیا وہ تو فجر کی نماز تین رکعت پڑھتے ہیں ہم نے کہا کیا ہو گیا مکے والوں کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ فجر کی نماز ہوتی تین رکاط پڑھتے ہیں انہوں نے کہا آگے بھی تو جائز ہوتے ہیں نا اچھا انہیں نماز ہی نبی کی بدل دی اچھا وجہ کیا تھی کہ اس شریف آدمی کو موقع ملا نا جمعہ کا دن تھا تو سورت سے سجا پڑی امام نے تو تین رکعت ہو گئی نا اس شریف آدمی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو آئے تھے سجا کی وجہ سے سجا ہے کوئی رکعت تھوڑی ہے حالت تو اس سوچنے والے کی اور کہنے والے کی تو اس لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھی بات جو ہے وہ چل نکلتی اللہ تبارک ہوتا رہے بھوشیہ میں بات پہنچی نے کہا جی مشرقین تو سارے مسلمان ہو گئے مکہ اور سردار ہم نے خود دیکھا ہے حضور کے ساتھ پڑھ پڑھے تھے تو اب جو ہجرت کر کے لوگ گئے تھے وہ واپس آئے آ گئی بچے تو بچے ہوتے ہیں نا کہیں کے بھی ہوں اللہ ہدایت سے تو اب جناب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے واپس آ گئے مکہ اب جب مکہ آئے تو وہ کافر مشرقین کا اسی طرح ظلم ہو رہا تھا تو پھر دوبارہ ہجرت کی ابشہ کی پھر واپس ہبشہ کہتے ہیں اور اس کے بعد اب تیسری ہجرت جو ہے وہ کی مدینہ منورہ کے لیے اب مدینہ منورہ کے لیے جو ہجرت تھی اس کا بڑا عجیب واقع اچھا اب اس میں بھی یعنی مورخین کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اول من حاجرت کہ سب سے پہلی عورت جس نے ہجرت کی وہ ام سلمہ ہے مدینے کی ہجرت بھی سب سے پہلے ان نے کی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں تھی بلکہ ایک عورت تھی مکرمہ لیلا اس نے سب سے پہلے ہجرت کی اور ان نے کہا مردوں میں سب سے پہلے ام سلمہ کا شوہر ہے عبداللہ ابن اسود اور بعد نے کہا کہ نہیں مصعب ابن عبیر ہے مصحف ابن عبیر ہیں جن نے اب سب سے پہلے ہجرت کی تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو پھر محدثین نے جمع کیا انہوں نے کہا بھائی ہجرت کے طور پہ مشرقین مکہ سے خوف کھاتے ہوئے جن لوگوں نے سب سے پہلے مدینے کی کیا ہے تو وہ تو ام سلمہ اور ان کا ہے وہ صاحب ابن عمیر جو ہیں ان کا واقعہ تو یوں ہے کہ مدینے والے ایک سال آئے تھے حج کے موقع پر اور چپکے سے انہوں نے مسجد اقبا میں حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی مسجد آکبا جو تھی یہ جہاں آپ مینا میں جاتے ہیں جملۃ القبا یہ وادی آکبا میں اس سے پہلے مسجد تھی ایک چھوٹی سی یہ وہ جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے بیعت کی اور سات آدمی مسلمان ہوئے ان نے بیعت کی اور دوبارہ اگلے سال جب حج پہ آئے تو ستر آدمی آیا بادشاہ اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے خفیہ طریقے پہ آئے تم نے کہا کہ یا رسول اللہ اب چونکہ ہماری جماعت جو ہے وہ ستر تو ہم آئے ہوئے ہیں تو ہمارے خاندان بھی ہے ہمارے گھر بھی ہیں ہماری اولاد بھی ہے تو ہمیں کوئی آدمی تو ہونا جو دین سکھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف ابن عمیر کی ذمہ داری لگائی کہ تم جا کے ان کو دین سکھاؤ تو اس لیے اب محدثین نے جمع کیا انہوں نے کہا مصحف ابن عمیر کو تو حضور نے بھیجا ہے اور انہوں نے کفار کے خوف سے ہجرت کی تو لہذا یہ بھی یعنی اچھا ایک بات لوگوں نے یوں جمع کیا ہے کہ ایک تھا خوف مشرقین سے مکہ چھوڑنا ایک ہے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنا تو ہجرت کے حکم آنے کے بعد جو ہے انہوں نے ہجرت نہیں کی انہوں نے پہلے کی سب سے پہلے یہ پہنچے مدینہ منور اور ان کا ہجرت کے لیے بھی ایک عظیم امتحان تھا کہ جب عبداللہ ابن اب الاسود اپنی اہلیہ محترمہ کو اور اپنے بچوں کو لے کے مدین منورم کے لیے روانہ ہوئے مکہ سے نکلے تو جب آپ تنیم کے قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے سارے لوگ کٹے ہو ان کا کہا آئی نہ یا آپ دلہ کہاں جا رہے ہیں نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہیں کہا بھی آپ یہاں رہنے ہی نہیں دیتے جب آپ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق نماز نہیں پڑھنے دیتے طواف نہیں کرنے دیتے حقے میں نہیں آنے دیتے ہم کیا کریں یہاں ان نے کہا دیکھو بات سنو بنی مخدوم قبیلے کے سارے بڑے لوگ جو تھے اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ لیکن ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے تمہیں تم ام سلما کو نہیں لے جا سکتے یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے ہم نہیں چھوٹیں گے انہوں نے کہا خدا کے بندے میری بیوی ہے تمہارے قبیلے کی بیٹی ہے میں انکار نہیں کرتا لیکن بہرحال اب تو میری بیوی ہے انہوں نے کہا اب زیادہ بات بس تم نے جانا ہے جاؤ اس کو چھوڑو تو عبداللہ ابن ابل اسود جو ہیں وہ اکیلے چلے گئے وہ بیوی سلمہ کو واپس لے آئے اور مکے میں آ کے کہا کہ مکے میں رہنے رہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کچھ نہیں چھیڑیں گے کیونکہ تم امیہ کی بیٹی ہو لیکن تمہیں جانے نہیں دیں گے اب بیوی صاحب میں کیا کروں ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ بیوی صاحبہ جو ہیں وہ اندر اندر تیاری کر رہی ہیں جانے کی تو آپ کا ایک شیر خار بچہ تھا تو ان سرداروں نے آ کے وہ بچہ بھی چھین لیا انہوں نے کہا دیکھو میں پتا لگا ہے تم پھر جا رہی ہو شوہر کے پاس مدینہ منورہ اگر جانا چاہتی ہو تو یہ تو نہیں پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ بچے بھی تمہیں دے دیں ان سارے بچے چھین دیں اب بھی بھی ام سلمہ جو ہے وہ کیا کرتی مدینہ شریف کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتی اور روتی رہتی ایک شوہر چلا گیا اور شیر خار بچے بھی چھین لیے گئے تو بی بی سے روتی رہتی ہیں ایک دن بیٹھی رو رہی تھی کہ بنی مخدوم کے اپنے قبیلے کا ایک سردار آیا اس نے دیکھا اس نے پہچانا اس نے کہا انتے بنتے ابو میاں ابو میاں کی بیٹی ہو ہندو انہوں نے کہا ہاں نمازا تب کی کیوں رو رہی ہو نے کہا ساتھ میرا شوہر چلا گیا انہوں نے مجھے روک لیا شوہر کے ساتھ بھی جانے دیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک زیادتی اور کی ہے کہ میرے بچے بھی چھین لیے ہیں اب میں کیا کروں رو نہیں تو کروں کیا مجھے بتائیں آپ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے اس نے آ کے ساری قوم کو جمع کیا انہوں نے کہا یہ کیا ظلم ہے بھئی ایک عورت ہے اس کا شوہر ہے اس کی اولاد ہے تم کون ہو روکنے والے یہ کون سی انسانیت ہے کہ اولاد بھی چھین لو اور عورت بھی چھین لو اس نے شادی کی ہے اگر اس نے دین بدل دیا بدل دیا تو بہرحال حال اس کے بچے واپس کرو اسے بچے بھی واپس اسے کہو میں سرما جب جانا چاہو چلی جاؤ بدیشی اب اگر روکیں گے تو میں تمہارا دفاع کروں کیونکہ وہ بڑا سردار تھا اس کا طاقت تھی قبیلے کی سارا قبیلہ ٹھنڈا ہو گیا ان کہا ٹھیک ہے جی اب بڑا ہے وہ کہتا ہے جاؤ تو جاؤ اب بھی شرما فرماتی ہیں کہ میں نے اونٹنی وغیرہ کا انتظام کیا اور انتظام کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کو لے کے اکیلے مدینہ شریف کے لیے نکل پڑی چلو کبھی تو پہنچ جاؤں گی نا تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے تنعیم تجاوز کیا تو حضرت اس وقت عثمان ابن طلحہ عثمان ابن طلحہ جو کلید بردار تھا کابت اللہ کا شیبی خاندان کا جس کے پاس چابی تھی اللہ کے گھر کی اس کا نام تھا عثمان ابن طلحہ اس نے مجھے دور سے دیکھا تو پوچھا کہ انتی ام سلما تم ام سلمہ ہو ہند بنت اب امیہ میں نے کہا الا آئین رہتا کہاں جا رہی ہو ان کا انہوں نے کہا کیسے تم تو مدینہ جا رہی ہو اکیلی عورت عجیب بات ہے وہ تم اکیلی عورت ہو اتنا بڑا سفر ہے مدینہ منورہ کا پندرہ پندرہ بیس بیس دن میں تو آدمی پہنچا تھا اونٹوں میں اور راستے میں کھانا پینا مسائل مشکلات تو اس نے کہا عثمان مجھے بتاؤ میں کیا کروں میرا شوہر میں یہ لے کے جا رہا تھا انہوں نے مجھے چھین لیا پھر مجھ سے بچے چھین لیے اب فلاں سردار کے کہنے سے اجازت دی ہے میں وقت ضائع کروں پھر ان کا دماغ خراب ہو جائے میں کیا کروں تو کہتی ہے کہ عثمان نے کہا کہ اچھا انا اضحب میں تمہارے ساتھ ہوں تو انہوں نے بھی اپنے اونٹ کو تیار کیا اور اس کے بعد بھی شرما فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ چل پڑا فرماتی ہے مارا اے تو رجرن ایسا بندہ حیا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنے طویل سفر میں اس کی نظر کبھی میرے چہرے پہ نہیں پڑی اور اس نے کبھی آنکھیں کھول کے مجھے نہیں دیکھا ہمیشہ نظر نیچے رکھتے اور میرے اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود دور چلے جاتے میں اتر جاتی اپنے کپڑے سامان اتار لیتی اور پھر وہ اونٹ کو آ کے پکڑ کے لے جاتے کہیں چرانے کے لیے اور پھر جب ہم سفر کے لیے روانہ ہوتے اونٹ کو آگے بٹھا دیتے اور خود دور چلے جاتے میں جب اونٹ پہ بیٹھ جاتی پھر آگے میرے اونٹ کو اٹھاتے پھر اپنے اونٹ پہ بیٹھتے پھر چل پڑتے ہیں کہ اتنا با خدا کی قدرت ہے کہ لفظ عثمان میں بھی شاید اللہ نے حیا رکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان نورین بھی باہیا اور اس دور میں عثمان ابن طلحہ بھی اپنے وقت کا باہیا انسان فرماتی ہیں ہے کہ سفر کرتے کرتے کرتے کرتے ہم جب کبا کے قریب آ گئے تو عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ ام سلمہ ہاری ہی المدینہ یہ مدینہ ملبرا ہے یہ اس کے آثار ہیں اب میں واپس جاؤں گا کیونکہ کسی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کا سفر کرنا بھی تو معیوب ہے تو ایسا نہ ہو کہ تیرے لیے میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائے میں نے تیرا سفر کرا دیا الحمدللہ اب سامنے نظر آ رہا ہے کو بات چلی جاؤ تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آئی وہ سکن تو بھی قبیلت بنی بنی عبد الرحمان ابن عوف یہ حضور کے رشتے دار بھی ہیں تو ان کے قبیلے میں میں نے آ کے قیام کیا تو میرا شوہر بھی وہی تھے ان کو بھی پتہ گیا لیکن کبا والوں کو یہ اعتبار ہی نہیں آتا تھا مدینے والوں کو کہ میں امیا کی بیٹی ہوں کیونکہ میرا باپ تو اتنا بڑا آدمی تھا نا انہوں نے کہا ابو امیا کی بیٹی ہو اور اکیلے اونٹ کے مکے سے مدینے آ جائے یہ نہیں گزارا تو فرماتے ہیں کہ کافی عرصے تک لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں ابو میاں کی بیٹی ہوں یہ تو بعد میں کچھ مکے کے لوگ آئے کچھ اور لوگ آئے اور ان سے باتیں کھلی تو ان کو پتہ لگا کہ ہاں یہ تو واقعی ہند تو میاں ہے تو پھر لوگوں کے دلوں میں ہماری قدر و منظرت پڑی اور فرماتی ہیں کہ ہمارے جانے کے تقریباً دو مہینے بعد یا اس سے کچھ مزید مدت کے بعد قدم رسول اللہ المدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف گیا اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ گئے تشریف لے آئے تو ہمارا آنا جانا ملنا حضور کی خدمت میں بیٹھنا اور اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا اللہ کی رحمت سے اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ وہ وقت آیا کہ جب غزوہ عہد تو غزوہ عہد کا جب وقت آیا تو اس سے قبل مجھے ایک دن خاون نے کہا کہ انی سمے تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یقول نے کہا کہ ام سلمہ میں نے آج حضور سے ایک حدیث سنی میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں ہاں بالکل حضور کی حدیث کیسے نہیں سنا کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی بندے پر مصیبت آ جائے جب کسی بندے کا نقصان ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ موت ہو جائے مانا ہوتا ہے کوئی نقصان ہے مالی نقصان ہے پیسے کا نقصان ہے دنیاوی نقصان ہے کوئی تکلیف ہو گئی ہے کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو فوراً اس کو کہنا چاہیے انا للہ و انا ار ہرا اللہم اللہ فی کی مصیبتی مخلوف علی کل عبت لی من کب خیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب آپ کا نقصان ہوگا چیز جی، گم ہو گئی لگ گئی گر گیا فوراً انا راہ و انا الیہ راجعون اما اجرنی فی مصیبتی خلف علا کل ابت من کب خیر اور بعض احادیث میں اور بھی لفظ ہیں کہ اللہ اندک سے مصیبتی حاضری تو بہرحال یعنی حضور نے وہ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا تو آپ نے فرمایا اللہ اب اللہ خیر جو بندہ یہ کہے گا اس کو اللہ اس سے بہتر دے تو اصل بات ایک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 ہم نے بھی ادھر جانا ہے اس کا مانا کہ پھر ملاقات ہوگی غم کا کر کیا بات تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مجھے خامد نے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ اگر میری موت ہو جائے نا یہ ضرور پڑھنا ہے تم نے اور پڑھنا بھی تین دفعہ ہے یاد رکھو دعا جو ہے نا حضور جب بھی کرتے تھے تین دفعہ کرتے تھے جو بھی دعا ہے مبارک حضور فرماتے تھے جو بھی دعا ہو اس کو کم از کم تین دفعہ آدمی پڑھے تین دفعہ آدمی کہے تاکہ اتباع سنت رسول بھی ہو جائے اور اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے کہ جب آدمی ان الفاظوں کو بار بار ادا کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ دل میں اثر تو اب جناب یہ ہوا کہ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں نے شوہر سے کہا میں نے کہا دیکھو حضور کا حکم ہے حضور کی حدیث ہے وہ تمہیں عمل کروں گی لیکن بات یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو عورت جس خامد کے نکاح میں مرے گی وہ قیامت میں جنت میں اسی خوشوہر کو ملے گی یہ قاعدہ ہے تو میں تو بھائی یہ کہتی ہوں کہ تم اگر تم فوت ہو گئے نا مجھ سے پہلے میں کوئی شادی نہیں کروں تم کرنا تو کر دینا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدمی کے دو بیویاں ہوں تین ہوں چار ہوں وہ بھی جنت اس کو ملے گی لیکن اگر میں نے کہیں دوسری شادی کر لی تو پھر تو جنت میں ہم کٹھے نہیں ہوں گے اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم تمہیں موت آ گئی یہ دعا تو خیر میں پڑوں گی لیکن میں دوسری شادی نہیں کروں تاکہ اللہ ہمیں قیامت میں بھی اکٹھا رکھے تو کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو یہ غلط بات ہے اسلام اسلام ہے اللہ کے احکام جو ہیں وہ ہمارے خواہشات سے کہیں بہت بلند بالا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر مجھے موت آ جائے تم فوراً عدت کے بعد شادی کر لینا اور اس کے بعد کہتی ہے میرے شوہر نے دعا بھی کی کہ یا اللہ اگر مجھے موت آ جائے تو میری بیوی جو ہے نا اس کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما جو اس کا ہر لحاظ سے خیال ہے تو بیوی فرما دی باتیں ہوتی نہیں اور ہو گئی اور چلی گئی اب جناب یہ عہد کا جب موقع آیا تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے خود دعا مانگی کہ یا اللہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں اور میں شہید بھی اس حال میں ہونا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ کٹے ہوں میرا کان کٹا ہو میرے ناک کٹے ہوں میرے ہونٹ کٹے ہوں تاکہ قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اللہ پوچھیں کہ عبداللہ تمہارے کان کے درگے ہوں یا اللہ تو آپ جانتے ہیں تیرے راستے میں تو کٹے ہیں جب اللہ فرمائے کہ عبداللہ تمہاری ناک کو کیا ہوا تو میں کہوں یا اللہ آپ جانتے ہیں تیرے راستے میں تو کٹی ہے تو ایک ایک عضو میں اللہ کے دربار میں پیش کر کے گواہ کر سکوں گی یا اللہ میں نے تیرے راستے میں قربانی کی اس صحابی نے اس انداز میں دعا مانگی اچھا خدا کی شان ہے جب تمنا صادق ہو اور دعا دل سے نکلے تو اللہ کے ہاں قبولیت میں بھی دیر نہیں لگتی ہے تو فوراً اللہ کی شان ہے کہ اسی طرح واقعہ پیش آیا جیسے آپ نے دعا کی تھی خبر اور شہید کی اللہ تعالی عنہم ورن اصل وجہ یہی بنی ہے نا جی کہ آج ہم جو زلیل ہو رہے ہیں آج جو مسلمان ہر جگہ پس رہا ہے آج مسلمان ہر جگہ اس کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور آج مسلمان پہ کوئی رونے والی آنکھ نہیں ہے کوئی بولنے والی زبان نہیں اللہ کی شان نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کراہیت المحبت دنیا و کراہیت الموت کہ جس دن سے ہم نے دنیا دنیا دنیا دنیا پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ ہر حال میں پیسہ چاہیے ہمارا اسٹیٹس ایسا ہو ہمارا بنگلہ ایسا ہو ہماری گاڑی ایسی ہو ہمارے پاس گن مین ایسے ہوں موبائل ایسے ہوں لباس ایسے ہوں او انا للہ انا الیہ ہوں اور موت کو ہم نے گھبرانے لگے برا سمجھنے لگے اس کا انجام یہ ہوا ورنہ وہ لوگ جو تھے ان کے ہاں دنیا تو کچھ ہی نہیں تھی وہ تو یعنی آپ دیکھیں نا کہ صحابی کھڑے ہیں اور آپ میں کھجوریں اچھا دو کھجوریں یا تین کھجوریں کھانے میں کتنی دیر لگ جائے گی یعنی آدمی کھجوریں کھا رہا ہو ہوں میں کتنی دیر لگ جائے گی لیکن اس نے جناب کھجوریں پھینکی اور کہا اللہ انی لاجد ری ہر جنت من کے بلو کہنے لگا خدا کی قسم ہے مجھے تو جن عہد کی طرف سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں میں کھجور میں وقت جائے گا جو جہاد رہے یعنی مقام دیکھیں جذبہ دیکھیں صحابہ کوئی بات ہے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ حضرت خاص ولی رضی اللہ تعالیٰ ہے ساٹھ آدمی ہیں سامنے ساٹھ ہزار کا لشکر ہے کوئی سوچ سکتا ہے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ساٹھ آدمی ساٹھ اور ساٹھ ہزار کی کوئی نسبت ہے کہنے لگے ساتھیوں سے کہ موقع اچھا ہے حملہ کیوں نہ کر دیں کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں ہم ساٹھ آدمی ہیں وہ ساٹھ ہوتا ہے یار ساٹھ ہزار کو چھوڑو ساٹھ کو چھوڑو کبھی اسلام مسلمان جو ہے عدد دیکھ کے تو نہیں لڑتا کم من فیتن القلیۃ غلط فیتن کثیرتن البید اللہ اللہ چاہے تو چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی مسئلہ نہیں اور پھر ہمارا مسئلہ تو فتح شکست ہے ہی نہیں ہمارا مقصد تو اللہ کے دین کی سر بلندی ہے اگر ہم کامیاب ہو گئے الحمدللہ للہ مارے گئے شہید ہو ہمارا کیا بگڑ رہا ہے یہی تو وہ بات ہے اصل جو جو جس کو آج ہم بھول گئے اسی ایک بات سے تو کافر آج یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا ترقی کے باوجود اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اتنے جدید وسائل کے باوجود آج بھی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن سے یہ جہاد والی آیتیں نکال دو کیا تکلیف ہے بھائی قرآن ہم پڑھتے ہیں تم تو نہیں پڑھتے ہو نا تمہیں کیا ڈر ہے پڑھنے دو تم آپ نہیں پڑھو ہم نے کبھی کہا ہے تم اپنی کتاب سے فلاں صفحہ نکال دو ہم نے کبھی آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ انجیل سے فلاں صفحہ نکال دو آپ تورات سے فلاں نکال دو پڑھو لیکن ان کو جناب ایسا کہ نصاب بدل دو اور آیات جہاد نکال دو کہتے ہیں کہ یہی تو ایک چیز ہے کہ ایک بچہ جب پڑھنے بیٹھتا ہے ایک استاد کے پاس اور جب وہ پڑھتا ہے جاہد وہ پڑھتا ہے قاتل وہ پڑھتا ہے یا جاہد القفار وہ پڑھتا ہے کہ لا تقول اختر فی سبیل اللہ عباد پھر اس کو کون روک سکتا ہے تو بہرحال اس نے دعا کی اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت شہید حضرت جب شہید ہو گئے اور ان کی عدت وفات جو تھی گزر گئی اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ بی بی ام سلمہ جو ہیں اس وقت حاملہ تھیں جب شوہر ہو اچھا جب حاملہ تھی تو اصول یہ ہوتا ہے کہ عدت جو ہے بروضا حمل ہے اچھا یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اگر حمل نہ ہو تو چار مہینے دس دن اگر حمل ہو پھر دیکھنا پڑے گا چاہے دو دن کے بعد بھی روزہ حمل ہو جائے تب ختم ہو یعنی اگر ایک عورت حاملہ تھی شوہر فوت ہو گیا دس دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا خلاص پارے تو اور اگر حمل نہیں تھا تو چار مہینے دس دن دیکھنا پڑے گا کیوں اگر کچھ بھی پیٹ میں ہو تو چار مہینے دس دن کے بعد وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے تو واضح ہو جاتی ہے بات کہ اس کا پیٹ خالی ہے یا بچہ ہے تو جب آپ کی عدت گزر گئی تو آپ کو عدت گزرنے کے بعد نکاح کا پیغام دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ میں کوئی شرم نہیں تھا دین سے کوئی شرم نہیں اور ہم لوگ پتہ نہیں کوئی ایسی قوم پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں حرام سے تو شرم نہیں آتی لیکن حلال سے شراب حضرت ابو بکر نے پیغام بھیجا بی بی نے انکار کر انہوں نے کہا نہیں میں شادی اور یہ بھی بی بی سلما کہتی ہیں کہ میں نے وہ دعا تو پڑھی حضور کی و ارجن لیکن میں کہتی تھی دل میں کہ واقعی اللہ تو قادر ہے کہ عبد اللہ خیر میں کون خیر میں نبی سلما میرے شوہر سے اچھا ہو کون سکتا ہے میرا شوہر تو اتنا اچھا تھا کہ اس سے اچھا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کون ہو اچھا ام سلمہ بھی ماشاء اللہ اپنے دور میں یعنی حسن و جمال کا تھی اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کا جب نکاح ہوا تو میں رونے لگ گئی مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اب ہمارا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی حضور کے سامنے یعنی اللہ نے ایسا جمال دیا تو بی فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر پیغام دیا تو آپ نے انکار کر دیا اور اس کے بعد پھر حضرت عمر آئے پیغام لے کر تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ عمر کیوں آئے ہو تم تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تاجلی ام امرما جلدی نہ کرو میں تمہیں اپنے لیے مانگنے نہیں آیا مجھے حضور نے بھیجا ہے میں تو حضور کا پیغام لے کے آیا ہوں میں تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں میں نے کہا حضور کی ذات سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن میرے کچھ احوال ہیں حالات ہیں میں جلدی سے فیصلہ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا بہرحال حضور کا پیغام تھا میں نے آپ کو پہنچا دیا تو کہتی ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لائے جب آپ آئے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ دنیا میں کوئی آپ سے اچھا ہو سکتا ہے اور دنیا میں اس سے بڑی بدنسیبی کیا ہوگی کہ آپ پیغام دیں اور وہ عورت قبول نہ کریں اور اس سے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ عورت کو شوہر ملے اور ملے خاتم الانبیاء لیکن حضرت میرے کچھ مسائل ہیں ان پر میں کیا مسائل ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میری عمر کافی ہو گئی خواب نے فرمایا مصر میں اس بات کا کیوں فکر کرتی ہے اب بھی میں عمر میں تم سے بڑا ہوں میری عمر تو تم سے زیادہ ہے پھر یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ ٹھیک ہے یہ بات تو چلو ختم ہو گئی تو اس نے کہا دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ کہ انزاد آیا میرے بچے ہیں چار تو چار بچوں کو جو دوسرا شوہر ہے وہ کیوں پالے گا تو میں اپنے بچوں کے لیے بیٹھ جاتی ہوں زندگی گزار لوں گی نے فرمایا کہ اب تمہارے بچے نہیں ہوں گے اگر تیرا اور میرا نکاح ہو گیا تو وہ بچے میرے شمار ہوں گے ان کی ذمہ داری بچ گئے ہوں گے یہ مسئلہ بھی ہو گیا تیسرا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک تو شدید غیرت والی عورت ہوں مجھے برداشت نہیں ہوتی کوئی بات تو میں کیسے گزارا کروں گی باقی بیویوں کے ساتھ میں تو شدید غیرت والی عورت ہوں اور دوسرا یا رسول اللہ آپ کو یہ محسوس نہ فرمائیں میں زبان کی بھی تیز ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے ایک لفظ نکلے اور میری تو آگ بد نباہ ہو جائے کہ شان رسول پیغمبر کا مقام عظمت رسول اور میں کوئی لفظ کہہ بیٹھوں یا میں آپ کی دوسری بیویوں پر غیرت کھا کے گزارا نہ کر سکوں ان سے میری لڑائی شروع ہو جائے تو یہ میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری حدت کو تمہاری شدت کو اور سختی کو دور کر تو نے اس نے بی بی سلم نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ولی بھی تو کوئی نہیں نا تو آپ نے فرمایا تیرا بیٹا ہے وہ بھی تو ولی ہے وہ بھی تو اسبات میں شامل ہے تو اس کا پھر کیا انکار ہو سکتا ہے میں تو یہی چاہتی تھی کہ ہر بات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ کل کسی ایک پہلو سے بھی کوئی میری غلطی آپ کے سامنے نہ آئے کہ میں نے بات چھپائی تھی یا میرے بات دل کے اندر تھی تو قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے قبول فرما لیا حضور کا نکاح ہوا اور حضور اس کو اسی حجرے میں لائے جس میں بیوی زینب بنتے خدمات کیونکہ بیوی زینب تو دو مہینے رہنے کے بعد یا آٹھ مہینے رہنے کے بعد فوت ہو گئی تو وہ حجرہ مبارک خالی تھا تو بیوی ام سلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی لے آئے آپ کا نکاح مبارک ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے عرض کیا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نکاح ہوا تو میں رونے لگ گئی تو آخر مجھے بی بی حفصہ نے آ کے تسلی دی اور کہا عائشہ لماز ادب کی میں نے کہا بی بی مسلمہ کا تو سنا ہے اتنا بڑا جمال ہے میں نے تو دیکھی نہیں انہوں نے کہا اللہ کی بندی جتنا بھی جمال ہو کچھ ہو چار بچوں کی ماں ہے بوڑھی ہو گئی ہے تو خام خواہ ہو رہی ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر مجھے تسلی ہوئی کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ دی حفصہ انشاءاللہ حضور کے دل سے ہمارا مقام نہیں گرے گا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا حریم نبوت میں تشریف لے آئیں رضی اللہ و واللہ عالم ربنا منا انت انت التواب الرحيم دو بوڑھے آدمی تھے ان کی نوجوان بیٹیاں تھیں دونوں نے فیصلہ کیا آپس میں کہ ایک دوسرے کی بیٹی سے شادی کر دیں شادی بہرحال کر لی انہوں نے لیکن جب سے شادی ہوئی ہے بیمار ہو گئی ہے تو ہونا تھا اس طرح کے کاموں میں یا بوڑھے شادی کریں گے تو کیا ہوگا پھر یہی تو ہوگا اب ان سے کہیں قبر کی تیاری کریں اور تو کوئی علاج ہے نہیں میں حکیم تو ہوں نہیں کوئی حکیم ہو تو اس سے نسخہ شسخہ لے لیکن نسخے کا فائدہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا کہ آٹھ دن کا مرتا چار دن میں مر جائے گا بھائی نوجوان بیویوں کے جب حقوق ادا کرو گے بچے کا کچھ تو چلو گے زندہ رہو گے نا جنا زندہ کرنی تھی کوئی بوڑھی چھری سے کر لیتے اللہ کے بندے بارہ اللہ شفا دے تو مزاق کی بات میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے میں چہلم کرنا چاہ رہا ہوں چہلم تو خالص بدت ہے سو فیصد بدت ثواب کے بجائے گناہ ضرور ہوگا آپ جتنا چہلم پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنی والدہ کے لیے قرآن شریف لے کے مساجد میں رکھ دیں مدرسے میں دے دیں تاکہ ان کی جب تک قرآن پڑھا جائے ان کو ثواب ملتا ہے یہ کیا ہے کہ چاول پکائے اور چہلم ہو گیا صوفیہ کے کلام کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت میں شریعت میں تو کلام ان کا حجت نہیں ہوتا لیکن جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے جو خلاف ہوگا ہم اس سے چپ کر جائیں گے کیونکہ اللہ عالم ان نے کس حال میں یہ بات کی ہے بہرحال شریعت میں وہ بات حجت نہیں ہوتی شریعت میں حجت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے اصل استناد جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اجماع اور اس کے بعد قرآن سنت کے مسائل سے قیاس تو یہ ہمارے صوفیہ جو ہیں ان کا تو امتحان جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا ربان قبل سلی عالیم صبع انکم صباب الحیم اللہ مین نسل خیر کل عاجل و حاضر ما عالم نا بن حبالمعالم اللہ منان کل عاجل و حجر ما علامعم اللہ منسلک ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم